ابن مسحر نے مجھے آمد سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حجاج بن یوسف سے سنا وہ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا قرآن کی وہی ترتیب رکھو جو جبرائیل نے رکھی نیز سورہ بقرہ کہنے کے بجائے کہو وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ سورت جس میں نساء کا تذکرہ ہے وہ سورت جس میں آل عمران کا تذکرہ ہے آمش نے کہا اس کے بعد میں ابراہیم سے ملا میں نے انہیں اس کی بات سنائی تو انہوں نے اس پر سب و شتم کیا اور کہا مجھ سے عبد الرحمن بن یزید نے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ جمرہ عقبہ کے پاس آئے وادی کے اندر کھڑے ہوئے اس جمرہ کو چوڑائی کے رخ اپنے سامنے رکھا اور اس کے بعد وادی کے اندر سے اس کو سات کنکریاں ماری وہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے کہا میں نے عرض کی ابو عبد الرحمن کچھ لوگ اس کے اوپر کی طرف سے اسے کنکریاں مارتے ہیں انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہی اس ہستی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بتیس